مسلمان نے ایک نابالغی کی حالت کے انسان نابالغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روفے پالو ان سلاسل ان آدمیاں نے عمل لکھن کو اللہ تعالیٰ نے ذوق گرشک انہوں سے عمل نہیں رہے گا ایک تو وہ شخص ہے جڑا لابالغ بالغ آدمی بچہ وہ اس نماز فرض نہیں دوسرے احکام دلوں کے اس میں فرق ہیں ان کو اینا نابالغ مستثنا قرار دیتا ہے کہ وہ جائے صرف کفر کی بھی کچھ نہیں ہے کی حالت میں جب کوئی عمل لکھے نہیں جاتا تو کوئی مسئلہ بچے جب ناوازگی کے خوف اور ہمدرد یہ سب جنتی چاہے وہ مسلمانوں کے بچے ہوں چاہے وہ یہودیاں کے بچے ہوں چاہے عیسائیوں کے بچے کافر کے ہوں مشرقہ کے ہوں انہوں کے نادانی عمل ہی نہیں نماز بھی نارازگی کی طرف ہی اللہ نے پوچھا دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں سنتے کوئی شخص گنا خواب میں کسی نے مار نہ دینا خواب کسی کا سر بھاگ دینا پکو کوئی بنکاری کرنا ایسا بھی فرمایا کوئی دیکھا خاص کی حالت میں یہ نشان بس میں بوڑھا چاہے کوئی ہر زنا کرے جھوٹ بولے غیبت کرے کسی کی بےزتی کرے یہ کوئی تیسرا جس میں عمل نہیں دیتے کرتے اندر مسلم نے فرمایا ہو جا دماغ خراب ہو گیا پاگل گیا انہوں کوئی نیکی بتی کی کمی کی گئی انہوں صحیح غلط کا کوئی امتیاز میرا دماغ پاگل ہے پاگل خانے کے اندر بہت سارا کوئی انہوں کا عمل پاگل خانے کی پاگل انہیں بھی حالت کچھ بھیجا ہے نماز بھی بچپن کی حالت جب خواب نہیں کی کرے نماز کا بہت ہو گیا نہیں ہی پڑی دیکھتا ہے لوگ نماز کر دینے پر نہیں تو یہ بھی نہیں کچھ ہوگی بچپن بھی نہیں کچھ ہوگی دیوانہ مکان کے بعد نہیں نماز بھی دوسرے عملوں کے نال یا کہ پاگل روم کی حالت میں یا رسی کی حالت میں انسان بیمار رسی کی حالت ہو گئی تو زیادہ اچھ پیر دس کی طرح یہ ہو سکتا ہے مہینہ بھی ہو سکتا ہے پھر موقع آتا ہے کہ رسید رفتہ ہے نماز میں پوچھی جائے کوئی نمبر نہیں ایسی صورت میں اللہ اگر ہاتھ نہیں کرتے نا مستقنا سوچنا ہوئے گا نماز ایک ایسی عبادت ہے جن واسطے کوئی گنجائش نہیں انسان بیمار ہے روزہ روزانہ بیمار ہے یا سفر ہے شریر کا اجازت نماز نہ بیمار ہو چکن اجازت نہ سفر بھی چکن کی جا ہر حالت میں نہیں پڑھ سکتا تو میں میں سکتا نہیں کر سکوں گی طاقت کی ماری بھی کہنا کمزور نیک کے اللہ تعالیٰ کما کر کے کے لیے جناسی نہیں بے ہوشی نہیں کہ پھر نیب کے اشارے کا سماج کر سکتا تو جو کچھ نیت کرتا ہے اللہ آتا ہے تو فرق آتا اللہ آپ ہے کہ نیت کرے جس وقت رکو کی رکو کی نیت کرتے ہو تو اس میں فرق ابھی رکو تو اچھل لگے اور تقدیر کہہ جو تھے حکم ہے اللہ لے کے آئی ایک سارے کا لیکن دوسری کوئی عبادت ایسی نہیں جن جی کسی نہ کسی کا پلک ماں صرف عورت جو مہینے کے اندر دس دن سات دن پندرہ دن ناپاک ناپاکی بھی آئی اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتے حکم ہے اور تمہوں کی بے شک نماز اور انہوں بنا کی چھٹی ہوئی نماز کو بھی کو ہر مہینے یہ صورت حال پیدا نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دقت اور ثابت کی نہیں کیا دس روپیہ یا سات روپیہ یا پندرہ روپیہ آواز پہلا کے نے وہ عورت تلاش برقر لیکن اس کو علاوہ جننا چر انسان کے حواس ہاتھ جنہ انسان کی کر کرونی دیر تک نماز کسے حق کی کہا اللہ اور حاقین فرمانے لیں کہ میں انسان ہوں پیدا ہی اپنی عبادت واسطے جی عبادت نہیں اور زندہ رہن عبادت وہ مسلمان نہیں جتا رہتا یہ کوئی اقدار اللہ محمد رسول اللہ فرم کے بعد نماز کی عبادت کی ایسی جس سے متعلق تمام آئندوں مولا حق ہے شخص جان بدھ کے نماز ہے ایک ان کے نماز ہے ستے ستنے ہے کے سورج سے کہ جاگ کا وقت ہو گیا ہے پتا دوسرے نماز تک جا رہے ہیں کوئی نہیں جا رہا صرف جان بوجھ کے نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سارا کا سدا کا مقام میں گا پکٹ پکا جس نے جان بوجھ کے نماز کھا دیتی ہے اور کھا اور صرف یہ عمل کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر حضرت عبداللہ ابن مسعود کو پوچھا ابن مسعود اسلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ زبان ہوا اللہ نے ضرور سے ہاتی جرا شخص لا لال رام محمد رسول اللہ اللہ سے میرے بعد کوئی عمل ایسا ہے جڑا وہ عمل نہ کرے آدمی تو اسلام کو ہے کوئی ایسا حضرت عبداللہ پورا مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مندر اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھ لین والے کسی عمل نام کی تو ہمیں تیرا عمل نہ کر تم اسلام کو خارج نہیں کر سکتے صرف نماز تھی جس میں اصل سمجھتے سن نبی اسلام بھی صحابی بھی آدمی جس میں لا جاتا حضرت صلی اللہ کے نماز بھی نہ کرتا کر دارا اسلام کے ساتھ عظیم عبادت پہلے ہوتی ہی اسی زیادہ سن نماز بھی تو کر رہا ان میں نماز میں گر نہیں جا اور انہوں اپنی بے نمازی کے اوپر ندامت نہیں افسوس نہیں کوئی کشمان نہیں عاد ایسی جس نے نہ کرنے نام انسان دارا اسلام کی ہار دوسرا تو کوئی ایسا عمل نہیں زنا بہت لیکن زنا کرنے والا آدمی لا لینا مزر قلعہ پڑھ رہا ہے تو دارا اسلام کو حال نہیں فاسک ہے فاجر ہے ان سزا ملے گی دل شریعت نے مقام کی ہے لیکن یہ کہ وہ کافر رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم پاکستان زمانے میں ایک آدمی آیا حضور کے پاس میں لگا اللہ کے رسول میں تباہ میں ہلاک آپ نے پوچھا ماں تھا تمہیں کس چیز نے آدھار کہنے لگا اللہ کے رسول ان کی کو میں بنا زنا کا اقرار کرنا محمد رسول علیہ وسلم کی عدالت یہ کوئی معمولی بات نہیں اللہ کے رسول کسی کو ادا کی تعلیم کے بعد معافی نہیں سمجھ سکتے کسی نے کی نہیں مانگی انہوں نے یہ پتا سی کہ زنا کی سزا اللہ نے رجم رکھی ہے کہ پتھر مار مار کے مار رسول اللہ وسلم سے کہا آپ لوگ کا ہے کہ ان سزا کا بھی پتا ہے کہ زمین کی سزا کی ہے پھر آپ انتظار کر جائیں کہ یا اللہ میں تو ضرور آپ کی شک گزریا کہ ایک پاگل نہ شہبا کو پوچھا کہ اس آدمی نے جان دیا کہ آپ یادلا جان کیا پاگل کری آپ کہنے لگا یادلا نہ پاگل کوئی میرے دماغ کی چیز منو آخرت کو ڈالا اللہ تعالیٰ یہ دربار اتنا ہے اگر اوکھے سے رات میں اٹھی تو وہ بڑی مشکل ہے اللہ کے رسول نے منہ دوسرے پاس کر لیا پاگل کبھی کہتا ہے کہ پاگل کوئی بھی خبریں سے نہیں کہہ رہا کدھر نے منہ پیتا آگے بیٹھے آپ نے دوسرے پاس منہ پھر اگے آ گیا پھر ادھر منہ کیا پھر اگے آ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کو سمجھنے کی کیا ہے مجھے کوئی ایسے عمل نہیں گنا سمجھتا ہے کیا جرا گنا کی گدی تو ہے ہی کسی کا اکھر کا گنا ہوتا ہے ایک کنا کا گنا ہوتا ہے کہہ لگا نہیں یا رسول اللہ میں وہ بنا ہے جس میں بدکاری کیا عورت اور اس پوری بدکاری آپ نے نہیں لے کے کو سارا اسلام کو خارج ہو تو میں اپنے رجم کر کے جس وقت رجم کر دیتا رجم کرنے کے بعد پھر سوال کرنا کہ کئی بندے میں ڈر اللہ نے دور فرمایا لا کر آئی ہو انتظار نہ کرو لکت کا توبہ سن انہیں ایسی بڑی توبہ کی ہے کہ یہ توبہ اگر مدینے میں سارے گناہ کاروں کو تقسیم کی جائے سارے نہ ہو جائے کی اس قربانی کی آپ نے فرمایا جانا تجھے نفس سے ہی اس نے ایک پتا سی کہ میری جان جائے گی اس نے جان جائے گی نبی کا بات وہ بات جنازہ بھی پڑیا وہ میرے بات سے بخش بھی ہر حضرت رب نہ لیکن نماز کا جتنا گنا ہے اتنا رکھا چار امام نے اسلام کے اندر جو بڑے رکھے اور دنیا کے جانے سمجھے جاتے کہ صرف ملا جینی ناجہ نہیں تھی دنیا بھی سب ایک امام ابو بہتر رحمت اللہ ہے ایک امام ساتھی رحمت اللہ ہے ایک امام احمد ابن حمد ایک امام مالک احمد انہوں امام جو ہر لحاظ نہ کامل سے محض علوم دی دینی علوم میں بنے انہوں نے یہ حقبہ دیتا ہے کتنا امام کہ جس وقت کوئی شخص پنج وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا وہ واجب القصر ہے حکومت القصر کا وہ زندہ رہتا ہے امام مالک کا بھی یہ ہوگا امام شافی کا بھی یہ ہوگا امام احمد ابن ہندر کا بھی یہ ہوگا صرف نرم خطرہ اگر کوئی ہے نا کہ امام ابو ہمارے پانی بہت ہی اندھی پہلو آؤ ستنا ہی نرم پیدا نرم نہیں دوسرے ہم قدر کرتے امام ابو لا کرتے ہیں جہاں دم خبر توبہ کا نماز شروع کر لیکن دیکھتا جنہ چر نماز نہ پڑے ساری عمر نکل رہے جیل کی موت آ رہے کہ جیل بھی اس مرن والے جس طرح نماز نہیں سی پڑھی یہ جنازہ بھی کسی پڑھی آخری عمل جہاں انسان کا جنازہ پڑھنے واسطے کرے دلیل ہے نا کہ مسلمان وہ نماز میں پچھلے جمعے میں ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اعلان کا حقدار وہ جہاں نماز دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کتنی سال ہو تو ہوتے لا الہ الا اللہ رسول اللہ پڑھنے بعد اگر نماز نہیں پڑھو تو ایک سبق کو نہ رکھے کہ حضور کی آمد کے دن کو جو سوال اس سے کہیں ذرا نماز نہیں کرتا ہوگا دن الگ حدیث میں ذکر ہے مدینہ بھی کوئی یاد نہیں صبح بازار دیکھا سو رہا ہے کوئی پتہ نہ لگے کہ کون ہے لاس لاس پتا نہیں وہ کردیا کردیا دیکھ کے مار گیا اس کو کسی نے مار کے جا کے اسے جا سکے نہ انہیں کافر کا پتا نہ انہیں موت کا پتا کس طرح وہ مقدمے سے سوال پیدا ہوا کہ اس میں ہم دفنا ہے جنازہ کہ نہ کناز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کے اندر بھائی سارے اس کو دیکھو آ کے پہچان کسی نے اس بندے کو نماز کرتے نہیں دیکھے ایک آدمی آیا تھا لگا لہٰذا رسول میں نہیں جاننا ایک آدمی کو میں ایک دفعہ نماز پر جانی دے سکتا رسول اللہ وسلم نے فرمایا آؤ ایک غسل کفل دفن واسطے سارا سامان کرو اور جنازہ پر کرو بے نماز آدمی کی کوئی سفارش اللہ میں جانا ہے معاف اللہ نے معافی کا بھی وقت رکھے کہ بے نماز آدمی مر جانا من میں بات کوئی بات انجن ہوا جس طرح کافر سے مشرق مر ایک معافی کا ہے اللہ کے ضرور فرما نے کہ زندگی بھی چاہتا ہوں توبہ کر رہے کہ آئندہ میں یا اللہ کبھی نماز نہیں کھٹوں گا اللہ پچھلے گنا سارا گنجائش اللہ نے رکھی ہے لیکن کس وقت تک جس وقت تک انسان تندرست حال کی توبہ ایک توبہ ہوگی مرد اور میرے سے ہر کلمہ گوئی نہیں غیر کلمہ گوئی توبہ کہ من معاف کرنے جانا من معاف کر اور جگہ دیگر سٹالن کمرسٹان کا بڑا لیڈر بڑا بابر ظالم سزا یہ سن اٹھتی مریا اور اخبارات کے آیا کہ وہ پاس کے لوگوں نے گواہی دیتی ہے جڑا آدمی کہہ رہا ہوں نا زندگی کہ روس کے گرم اسٹر حکومت قائم کر کے اصل مذہب چھٹے مار کے کر آسمان کو مسلمانوں کا خدا بدلا یہ جس وقت مریا جی پاس بیٹھے لوگوں نے دسیا کہ جاننا جاننا من معاف کر دیا اپنی زبان مرمت اپنی کون کو بانی کر رہے ہیں جھول نے فرمایا توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے ان کا شہید ب شہید جس وقت کو تندرست درست ہوئے امایا جو ہے کہ اگر میں زندہ میں نمازوں میں وقت ہوں مجھے تو پڑھ رہا پھر تو توبہ قبول ہے کہ جس وقت نہ لگا وقت نہ لگے وقت نے توبہ کی تھی اللہ تعالیٰ فرماتے میں بھول نہیں توبہ کروں مرن لگ گیا نہ لگے ہاں۔ وقت نے کہ نہ صدقہ کروں نہ توبہ قرضہ اس وقت نماز کے کرن دے بعد نہ مرن دے وقت صدقے کرنا ہے اللہ کے رسول فرماتے نے اس کے لیے کہہ دیا میں فلاح نہیں انتظام میں فلاح نہیں انتظام فلان پلان لینا چلے تھے فلان لینا آپ نے فرمایا ایسا تو ہوں رہے نہیں اسے نہ مال سے سدے خراب کر لگا یہ بات سی جنہ جنہیں زندگی کی عمر نہ وہ سب کا قبول نہ بات سے دبا بے دل تو پچھلے گنا معاف ہو سکتے ہیں لیکن کوئی شخص کرے نا کہ نماز قیامت ہے دن اللہ تعالیٰ موت کے بعد حساب لینے کا وقت ہے اس میں عمل کرنے کا وقت ہے دوا کرنے کا وقت نہیں آئی طرح ریچ بیان کرتے ہیں لوگ کہ قیامت کے میدان لوگ نفسی نفسی کو پا رہے ہیں بڑا خوفناک مطلب ہے جنا مزب نام اللہ تعالیٰ اس وقت رہتا ہے کیا رہے ہیں اور جنہوں نے دنیا سے بھیجا کی کرتی ہے وہ کچھ دنیا کے اندر دکانیں ہر کمیٹی پیدا کرتے اللہ اللہ سب اللہ کے رسول فرمانے میں نہ دنیا کے اوپر اتنا اللہ کا بھی خطرناک ہے کہ نہ ہوتا قیامت کے دن تو بات کریے نہ خطرناک رہے گا جنا اس دن خطرناک اس دن اللہ الحافی اگے کوئی کم نا کہ یا اللہ میری اور توبہ اللہ تعالیٰ توبہ نہیں دنیا میں چاہیے لیکن آخر کس میں یاد آخر میں ڈاکو نماز کرنے والے کئی در حقیقت سچے ہر پہلے میرے مسلم اللہ جی نہ اللہ جی نہ راہ وائن ویل مسلجی انہوں نے مدد رات کو بھی کہا متعلق کسی دل بھی اگر محبت نہیں نا اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ایمان ہی ایمان کا تقاضا ہے رسول نام محبت رسول کی بےزتی یہ مسلمان نہیں برداشت کر جو کچھ سلمان رشتی مشہور بدنام زمانہ انسان نے مسلمانی کا دعوی کر کے مسلمان محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم اور آپ کی بیویاں کے متعلق تو لکھے اتنا دل سگار کہ کوئی مسلمان ادو ان کی ہمت نہیں کر سکتا اتنا زلیل قسم کے حملے کیتے گئے چون کچھ ہے پورا عالم اسلام اور ہر جگہ کے تحریک یہ تحریر جاری پاکستان بھی تحریک تحفظ نموس رسالت رسول اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت واسطے ایک تحریک چل رہی اس تاریخ نے مختلف جلسے رکھے کہ اللہ کے رسول کی عزت کے متعلق آپ کی ناموس کے متعلق آپ کی بیویا کی عزمت متعلق عمومنا دسیا جائے مسلمانوں کہ کی مقام ہے آپ کا اس کے اس کے خلاف کرے وہ کی مقام یہ عدیش بریلوی دیوبندی اور دو تین سیاسی جماعتوں نے پی ڈی پی وغیرہ مسلم لیگ انہوں سب نے ایک جماعت بنائی اور مختلف جلسے ہو رہے ایک جلسہ فیصلہ باد ہوا ایک جلسہ لاہور بھی چلے اور ہر جگہ جو ایک جماعت کے ذمے انہوں نے لگایا کہ فلانی جگہ جو تھے فیصلہ باد جلسے کے سارے انتظامات کے سپن سن انہوں نے انتظامات گجرا والے کے اندر اس جلسے کے انتظامات اس جماعت نے اہل جمیت اہل حدیث کے اہل حدیث یہ جلسہ کروائے یہ انتظامات کرے سب کچھ اے جلسہ آن والی جمعرات اج پہلی تاریخ ہے ستمبر سات ستمبر چھ چوک کے نماز کے بعد ہے عزیز کی سرکردگی منعقد ہو گیا وہ نواز دادا نسلہ صاحب لے لیا رہے مولانا فضل الرحمان زمین مائے اسلام والے تشریف جا رہے تھے مولانا نام ابدوست نیازی زمیت پاکستان کے ناظم تشریف جا رہے ہیں مسلم لیگ کے شجاعت حسین صاحب تشریف جا رہے ہیں اس کے اندر تشریف لے رہے ہیں اپنے کوشل نیازی کا وہ بھی اس جماعت میں شامل ہیں اس طرح مختلف سیاسی اور مذہبی لیڈر جو اسی سمجھنے کے اس ملک کے جو سیاست کوئی نہیں اور مذہبی جڑے نے بڑے بڑے انہوں نے جلسے واسطے سان پوری طرح کامیاب بنا واسطے جدوجہد کرنی چاہیے پانچ چھ دن موجود ہیں سارے لوگ اس جلسے کامیاب بنا کی کوشش کرو اللہ قبل ہاق نہیں سانو کو کتاب آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس واسطے جو مجلس قائم ہو رہی بھی اپنے ایماندار سے حصہ پا سکتے اسی بھی قیامت نو یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ تیرے رسول کے خلاف جو آواز اٹھی تھی اسی اس کے واسطے وہ خلاف ایک تحریک چلائی اور اس اسی اپنی ہے قربانی پہ جی اتنا بھی نہ کر سکیں کہ رات نو جلسے بھی نہ جا سکیے سانو سکے سانسی کا سر کن محبت ہے ایک بچہ سا بیمار ہو ساری رات جانتے رہے جی اب رات پہ ستے ہی نہیں اسی بچہ بڑا بیمار سی بیوی بڑی بیمار سی لوگوں اللہ کے رسول کی عزت کا کوئی خیال نہیں ایمان کی خیر بنانی چاہیے کہ جی اللہ نے رسول کی عظمت کا تو اس لگ ہی امتحان ہونا ہے بریلویاں وہ کوئی نہیں کرتے وہ آتے ہیں گفتا کے رسول پتا لگتا نا گستاخ رسول نہیں گستاخ رسول کے خلاف اسی کا جی شان کر خیال کر رہے ہیں اللہ کم نہیں کوئی دعائیں کیا اللہ سب پوری قوت والے کامیاب بنا کی توفیق عطا ہے دوسرا ادھر رکا آیا ایک آدمی نے کہا میرا بچہ بڑا سخت ہے